وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو روزی دے رکھی ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے اور اللہ انہیں اچھی طرح جاننے والا ہے اس میں بھی منافقین کے رویے کی نکیر کی گئی ہے اور انہیں ایک طرح کی ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آتے اور اللہ کی مرضی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا یہ ایک طرح کی ربانی دعوت ہے کہ ان منافقین کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تصحیح کریں اور نفاق سے طائب ہو کر اسلام میں خلوص قلب کے ساتھ داخل ہو جائیں آیت کے آخر میں ایک قسم کی دھمکی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی حالت نہ بدلی تو اللہ کی گرفت کا انتظار کریں